حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ واجب ہے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے کہا گیا آپ بتائیں اگر وہ ایسے نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند ستم برسیدہ یعنی مظلوم یا آجز کی مدد کرے عرض کیا گیا اگر وہ ایسے بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دے عرض کیا گیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے باز رہے یہ بھی ایک صدقہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتالیس